ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار بن عثمان نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابو غسان اور ابن مسنہ کے ہیں دونوں نے کہا معاذ بن حشام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے متعرف بن عبداللہ بن شخیر سے اور انہوں نے حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا اس کی قسمت میں لکھا حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی اور اللہ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے کچھ بجے کھچے لوگوں کے سوا باقی عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا اور مجھ سے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا کہ میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو ان کے شرک اور گناہوں پر آر دلاتے ہوئے انہیں جلاؤں میں نے کہا میرے رب وہ میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی کی طرح کر دیں گے تو اللہ نے فرمایا آپ انہیں باہر نکالیں جس طرح انہوں نے آپ کو باہر نکالا اور ان سے لڑائی کریں ہم آپ کو لڑوائیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ پر خرچ کیا جائے گا اور آپ لشکر بھیجیں ہم اس جیسے پانچ لشکر بھیجیں گے اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ذریعے سے نافرمانوں کے خلاف جنگ کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں ایسا سلطنت والا جو عادل ہے صدقہ کرنے والا ہے اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے اور ایسا مہربان شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے اور وہ عفت شعار برائیوں سے بچ کر چلنے والا جو عیال دار ہے پھر بھی سوال سے بچتا ہے فرمایا اور اہل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہیں وہ کمزور جس کے پاس برائی سے روکنے والی عقل عفت حیا غیرت کوئی چیز نہیں جو تم میں سے برے کاموں میں دوسروں کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں حتیٰ کہ گھر والوں اور مال کے پیچھے بھی نہیں جاتے ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ایسا خائن جس کا کوئی بھی مفاد چاہے بہت معمولی ہو دوسروں کی نظروں سے اوجل ہوتا ہے تو وہ اس میں ضرور خیانت کرتا ہے اور ایسا شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ کا بھی ذکر فرمایا اور بدتینت بدخلق اور ابو غسان نے اپنے حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا آپ خرچ کریں تو ان قریب آپ پر خرچ کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو سات